السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہنستے مسکراتے پیارے پیارے بہت ہی بہادر ہوشیار سمجھدار چمکتے دمکتے اچھلتے کودتے روتے منہ بسورتے ساتھیوں کہانی گھر میں خوش آمدید جہاں آپ سن رہے ہیں روزانہ رنگ برنگی پرانی تاریخی سیکھتی سکھلاتی سچی قرآنی مزیدار کہانیاں اور کہانی سننے سے پہلے آپ اپنے تمام کام اچھے طریقے سے مکمل کر لیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ یہ قرآنی کہانی ہمارے لیے سمجھنا آسان کر دیجئے اور اسے ہمارے دل میں اتار دیجئے ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیے اور پھر ہم اس کو آگے بھی کسی کو سکھا سکیں آتے ہیں آج کی کہانی کی طرف آج کی کہانی ہے پندرہویں سپارے سے جس میں سے ہم پچھلے کئی دنوں سے سن رہے تھے ایک عجیب سفر کی کہانی وہ عجیب سفر تو ہو گیا تھا کل ختم آج ہم شروع کریں گے اب ایک غار کی کہانی ایسا غار جس کے باہر تین سو سال تک ایک کتا بیٹھا رہتا تھا بھلا وہ کتا کیوں غار کے باہر بیٹھا رہتا تھا سنتے ہیں یہ کہانی اللہ تعالیٰ نے ہمیں سنائی ہے صورت الکحف میں اور کہف کا مطلب ہوتا ہے غار اور غار کا مطلب ہوتا ہے یعنی کہ پہاڑوں میں جو جگہ ہوتی ہے دو پہاڑوں کے درمیان یا پہاڑ کے جو پتھر ہوتے ہیں وہ اس طرح سے رکھے ہوتے ہیں کہ آپ اس کے اندر جا سکیں اس کو کہتے ہیں غار اور یہ صورت اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی تھی جب یہودی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور ان سے کہنے لگے اچھا آپ کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے نبی ہیں اور اللہ تعالیٰ کا جو فرشتہ ہے سب سے بڑا جو موسا کے پاس آیا کرتا تھا وہ آپ کے پاس بھی آتا ہے تو ذرا ہمارے سوالوں کا جواب تو دیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کون سے سوال انہوں نے کہا کہ بتائیے وہ کون لوگ تھے جو غار والے تھے اور یہ بھی بتائیے کہ حضرت موسیٰ اور خضر کا کیا واقعہ ہے اور یہ بھی بتائیے کہ عز کون تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو ان باتوں کا نہیں پتہ تھا انہوں نے کہا تم کل آنا میں تمہیں کل اس کی کہانی سناؤں گا اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ صورت نازل فرمائی جس میں ان تمام سوالوں کے جواب تھے اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں سنائی ہیں چار کہانیاں بڑی مزیدار آج ہم شروع کرتے ہیں پہلی کہانی پہلی کہانی کا عنوان ہے صدیوں کی نیند صدی کس کو کہتے ہیں صدی کہتے ہیں سو سال کو یعنی کہ سو سال جب ہو جائیں تو ہم کہتے ہیں ایک صدی ہو گئی اور یہ صرف ایک صدی کی بات نہیں ہے صدیوں کی بات ہے یعنی کہ سو سال سے بھی زیادہ یہ کون سی نیند تھی حضرت عیسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد اور ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے کا یہ زمانہ تھا کہ ایک کافر بادشاہ لوگوں سے زبردستی بتوں کی پوجا کروایا کر جاتا تھا یعنی کہ حضرت عیسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے آسمان کی طرف اٹھا لیا تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی نہیں آئے تھے ایک دفعہ اس بادشاہ کو معلوم ہوا کہ اس کے شہر میں چند نیک نوجوان ہیں جو ایک اللہ کو مانتے ہیں اور اس کے سوا کسی کو عبادت کے لائق نہیں سمجھتے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا سچا رسول سمجھتے ہیں اور دوسرے پیغمبروں پر بھی ایمان رکھتے ہیں بادشاہ نے ان نوجوانوں کو اپنے سامنے بلایا اور ان کو مجبور کیا کہ وہ بدھ کی پوجا کریں لیکن انہوں نے صاف انکار کر دیا اور کہا کہ ہمارا رب تو وہ ہے جو زمین اور آسمان کا رب ہے ہم تو اس کے سوا کسی اور کو پوجے جانے کے لائق نہیں سمجھتے کیونکہ اس کو چھوڑ کر کسی دوسرے کو پوجنا اور پکارنا نہایت ظلم اور بے انصافی کی بات ہے بادشاہ کو ان کی باتیں سن کر غصہ آ گیا اس نے ان سے کہا زیادہ باتیں نہ بناؤ اپنی جان کی خیر چاہتے ہو تو بتوں کو اپنا رب مان لو میں تم کو ابھی قتل کرا دیتا ہوں لیکن مجھے تمہاری جوانی پر رحم آتا ہے میں تمہیں تین دن کی مہلت دیتا ہوں اگر اس عرصے میں تم سیدھے راستے پر آ گئے تو بہتر ورنہ تمہیں موت کی سزا دی جائے گی ان نوجوانوں نے دربار سے نکل کر آپس میں صلاح مشورہ کیا کہ یہ ہماری قوم تو زمین اور آسمان کے مالک خدا کو چھوڑ کر دوسرے خدا بنا بیٹھی ہے حالانکہ یہ لوگ ان کے خدا ہونے کا کوئی ثبوت بھی پیش نہیں کرتے بھلا اس شخص سے بڑا ظالم اور کون ہو سکتا ہے جو خدا پر جھوٹ باندھے اب جب کہ ہمارا ان کافروں اور ان کے جھوٹے خداؤں سے کوئی تعلق نہیں رہا تو آؤ یہاں سے ہم نکل چلتے ہیں بھاگ جاتے ہیں اور ایک فلاں غار میں جا کر پناہ لے لیتے ہیں وہاں خدا ہم پر اپنی رحمت نازل کرے گا اور ہمارے لیے کوئی راستہ بنا دے گا کوئی آسانی پیدا کر دے گا یہ مشورہ کر کے وہ سب قریبی پہاڑ کے ایک غار میں جا چھپے وہاں اللہ تعالیٰ نے ان کو سلا دیا اور وہ برسوں سوئے پڑے رہے لیکن اس حالت میں ان کو کوئی جھانک کر دیکھتا تو سمجھتا کہ جاگ رہے ہیں یعنی کہ ان کی آنکھیں کھلی ہوئی تھیں اور وہ کروٹیں بھی بدل رہے تھے اللہ تعالیٰ انہیں نیند میں دائیں بائیں کروٹ بھی دلواتا رہتا تھا ان لوگوں کے ساتھ ایک کتا بھی تھا جو غار کے منہ پر پنجے پھیلائے بیٹھا تھا یہ ایک ایسا نظارہ تھا کہ اگر کوئی دیکھتا تو ڈر کے مارے الٹے پاؤں بھاگ جاتا اتنا خوفناک کتا بیٹھا ہوتا تھا لوگ ڈر کے ہی بھاگ جاتے تھے اور ایسا ہوتا تھا کہ جب سورج آتا تھا تو وہ ان سے چھپ کے چلا جاتا تھا سورج کی روشنی ان کے اوپر نہیں پڑتی تھی ورنہ تو ان کی آنکھ کھل جاتی نا تو اللہ تعالیٰ نے سورج کو بھی بتا دیا تھا کہ ان لوگوں کو سوتے رہنا دینا ہے اللہ تعالیٰ تو سب کے مالک ہیں کسی کو بھی حکم دے سکتے ہیں چاہے وہ سورج ہو چاہے چاند ہو چاہے سمندر ہو آخر اللہ تعالیٰ نے بہت لمبے عرصے کے بعد ان کو جگایا وہ اٹھ کے بیٹھے اور ایک دوسرے سے پوچھنے لگے بھلا ہم کتنی دیر یہاں اس حال میں رہے ہوں گے پھر کسی نے کہا شاید ایک دن یا اس سے بھی کم ہمارا خیال ہے ہم کل آئے تھے اور اب ہم اٹھ گئے ہیں یا ہو سکتا ہے ہم پرسوں آئے تھے ان کے پاس گھڑیاں بھی نہیں تھیں کوئی اخبار بھی نہیں ہوتا تھا کہ اس میں تاریخ دیکھ لیں کوئی کیلنڈر بھی نہیں ہوتا تھا ان کو کیسے پتہ چلتا کتنے دن گزر گئے ہیں پھر وہ کہنے لگے اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ ہم نے کتنا وقت اس حالت میں گزارا ہے اب جب کوئی بہت دیر سو کے اٹھے اگر آپ رات کو سوئیں اور دوپہر کو اٹھیں تو آپ کو اٹھتے ہی سب سے پہلے بھوک لگتی ہے اور وہ لوگ تو سوئے رہے تھے کتنا لمبا عرصہ صدیوں وہ سوتے رہے تھے تو اٹھے اور انہیں بہت بھوک لگ رہی تھی انہوں نے اپنے میں سے ایک نوجوان کو چاندی کا ایک سکہ دے کر شہر بھیجا کہ اچھا سا کھانا لے آئے اور اس کو نصیحت کی کہ احتیاط سے کام لینا لوگ تمہیں پہچان نہ جائیں چپکے سے کھانا لے کر آ جانا کیونکہ اگر لوگوں کو ہمارا پتہ چل گیا تو ہمیں پتھر مار مار کر ہلاک کر دیں گے یا پھر زبردستی ہمیں اپنا مذہب قبول کرنے پر مجبور کریں گے اور اگر ہم نے ایسا کیا تو ہم تو ہمیشہ کے لیے برباد ہو جائیں گے دوسری طرف کیا ہوا تھا کہ وہ کافر بادشاہ جس کے ظلم سے بچنے کے لیے ان نوجوانوں نے غار میں پناہ لی تھی اس کو اور اس کے زمانے کے لوگوں کو مرے ہوئے مدتیں گزر چکی تھیں تین سو سال ساڑھے تین سو سال گزر چکے تھے اور زمانہ بالکل بدل چکا تھا اب وہاں ایک نیک دل عیسائی بادشاہ کی حکومت تھی وہ نوجوان شہر گیا اور ایک نان بائی سے کچھ روٹیاں خریدیں جب وہ شہر گیا تو وہ دیکھ رہا تھا کہ یہ تو ایسا لگتا ہی نہیں کہ وہ شہر ہے جہاں سے ہم کل آئے تھے یہ ہر چیز بدلی بدلی کیسی لگ رہی ہے لوگوں کے کپڑے بھی بدل جاتے ہیں نئی نئی عمارتیں بن جاتی ہیں سڑکیں بن جاتی ہیں وہ حیران دیکھ رہا تھا مگر خیر اس نے روٹیاں خریدیں اور روٹیوں کی قیمت میں چاندی کا وہ سکہ دیا جو وہ اپنے ساتھ لایا تھا دکاندار تو یہ سکہ دیکھ کر حیران رہ گیا کیونکہ اس پر جس بادشاہ کی تصویر تھی وہ تو تین سو سال پہلے یعنی تین صدی پہلے گزرا تھا دکاندار نے نوجوان سے پوچھا یہ سکہ تمہیں کہاں سے ملا کوئی خزانہ ہاتھ لگا ہے کیا نوجوان نے کہا یہ میرے اپنے پیسے ہیں میں کہیں سے چرا کر تو نہیں لایا اس پر دونوں میں جھگڑا ہونے لگا جس کو سن کر بہت سے لوگ جمع ہو گئے ہوتے ہوتے یہ خبر پہنچی شہر کے کوتوال تک کوتوال نے اس نوجوان سے کہا معلوم ہوتا ہے کہ تمہیں کہیں سے کوئی دبا ہوا خزانہ مل گیا ہے اور یہ سکہ تم اسی خزانے سے لائے ہو تمہارے لیے بہتر یہی ہے اس خزانے کا پتہ بتا دو نوجوان نے جواب دیا یہ میرا اپنا مال ہے مجھے کسی خزانے کا علم نہیں ہے کوتوال نے کہا ہم تمہاری بات مان ہی نہیں سکتے یہ سکہ تو کئی سو سال پرانا ہے جو ہمارے بڑے بوڑھوں نے بھی نہیں دیکھا تمہارے ہاتھ کہاں سے آیا ہے اب نوجوان کو جب معلوم ہوا تو اس کے اس کے زمانے کے کافر بادشاہ کو مرے ہوئے کئی سو سال گزر چکے ہیں تو وہ اتنا حیران ہوا کہ منہ سے کوئی بات نہ نکلتی تھی کچھ دیر بعد آہستہ سے بولا ابھی کل ہی تو میں اور میرے کچھ ساتھی بادشاہ کے ظلم سے بچنے کے لیے شہر سے بھاگے تھے اور فلاں غار میں پناہ لی تھی یہ بات سن کر کوتوال بھی حیران رہ گیا اور بہت سے لوگوں کو ساتھ لے کر اس نوجوان کے ہمراہ اس غار میں گیا جہاں ان نوجوانوں نے پناہ لی تھی اور ان سے مل کر انہیں پورا یقین ہو گیا کہ یہ لوگ سکے کی تصویر والے بادشاہ کے زمانے کے لوگ ہیں اور ایسا ان کے ہاں کہانیوں میں مشہور تھا لوگ کہتے تھے کہ ایک ظالم بادشاہ تھا اور اس نے کچھ لوگوں کو یہ کہا کہ میں تمہیں قتل کر دوں گا وہ لوگ بھاگے اور پھر غائب ہو گئے پتہ ہی نہیں چلا وہ کہاں گئے مر گئے یا زندہ ہیں یا کوئی حادثہ پیش آ گیا تو یہ کہانی تھی تو صحیح مشہور اور جب ان لوگوں سے ملے تو انہیں پتہ چل گیا کہ اچھا یہ وہی کہانی والے لوگ ہیں اب کوتوال نے آ کر اپنے نیک بادشاہ کو اس کی خبر دی وہ بھی آ کر ان نوجوانوں سے ملا اور ان سے دعا لی بہت زیادہ لوگ وہاں پہ اکٹھے ہو گئے پھر وہ سارے نوجوان یکا یک غار میں جا کر لیٹ گئے اور فوت ہو گئے اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے پاس بلا لیا اس واقعے کو دیکھ کر سب لوگ پکار اٹھے اللہ کا وعدہ سچا ہے قیامت کی گھڑی بے شک آ کر رہے گی اور پھر اس کے بعد وہ لوگ جھگڑنے لگے کسی نے کہا کہ ان کو اپنے شہر میں لے جا کر دفن کرتے ہیں اور ان کا بڑا اچھا سا مزار بنا دیتے ہیں اور جو وہاں پہ ہم عبادت کریں گی اتنے نیک لوگ تھے اتنا بڑا معجزہ ایسا تو کبھی نہیں ہوا جب سے دنیا بنی ہے کہ کوئی تین سو سال تک سوتا رہے مگر پھر اس کے بعد جو دوسرے لوگ تھے انہوں نے کہا کہ نہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو اسی غار میں رکھا ہے اسی غار کو ہم بند کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ خود ان کی یہاں پہ حفاظت کریں گے چنانچہ انہوں نے وہ غار وہیں پہ بند کر دیا قرآن پاک کی صورت کہف میں غار میں سونے والے نوجوانوں کو اصحاب الکحف یعنی کہ غار والے کہا گیا ہے ان کی تعداد کتنی تھی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان باتوں میں مت پڑو ہو سکتا ہے وہ چار ہوں ہو سکتا ہے چھ ہوں ہو سکتا ہے آٹھ ہوں اس بات سے کیا فرق پڑتا ہے ہمارے لیے تو جو جاننے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ وہ اتنے نیک تھے کہ انہوں نے اتنی مشکل میں جب بادشاہ ان کو مارنے کے در پہ تھا ان کے سر پہ تلوار لٹک رہی تھی انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بات سے سچی بات سے انکار نہیں کیا اور حق کی بات پہ ڈٹے رہے انہوں نے کہا جو مرضی ہو جائے ہم غلط کام نہیں کریں گے اور اللہ تعالیٰ کو یہ بات اتنی پسند آئی کہ ان کی کہانی کو قرآن میں شامل کر دیا یعنی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی سو سال پہلے کی کہانی ہے انہوں نے بھی پڑھی ان کے بعد کے لوگوں نے بھی پڑھی اور آج ہم بھی پڑھ رہے ہیں یعنی کہ تقریباً دو ہزار سال پرانی کہانی جس کو اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ کے لیے قرآن میں محفوظ کر دیا ہے اور اللہ تعالیٰ کو کیا بات پسند آئی تھی کہ وہ لوگ اچھے نوجوان تھے ان کی بس کوشش یہ تھی کہ ہم اللہ تعالیٰ کو خوش رکھیں اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسا ہی اچھا اور مضبوط بنائے کل آئیں گے ان شاء اللہ تعالیٰ کی دوسری کہانی کے ساتھ ہر نماز کے بعد اپنے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے دعا کرنا مت بھولا کیجیے اور رمضان میں تو دعائیں بہت قبول ہوتی ہیں رمضان میں ڈھیر ساری دعا کیا کیجیے کہ جہاں جہاں جو بھی مسلمان مشکل میں ہے اللہ تعالیٰ سب کی مشکلیں آسان کرے آمین اللہ حافظ